یہی حکم ہے اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے سب مویشی حلال کر دیے گئے سوا ان کے جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں سو تم بتوں کی نجاست سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو